اللہ خوش ہوتے ہیں انہیں دین کی سمجھ دینوں دین کی سمجھ کا مل جانا اللہ کی دین اللہ کی توفیق اللہ کی عطا ہے یہ ہمارے محلے میں بہت سی مستورات تھی اللہ نے جس کو چاہا جس سے پسند کیا جس سے بھلائی کا ارادہ کیا انہیں کو امت کے غم میں آخرت کی فکر میں ایمان کی مجلس میں اللہ کی بات سننے کی توفیق تو ہمارا کمال نہیں اللہ کا کرم تو ہم جو بیٹھے ہیں ایک فکر آخرت کے لیے بیٹھے ہمارا بڑا کٹھن اور گمبھیر مسئلہ تو آخرت کا ہے قبر کا حشر کا کل سرات کا جہنم سے بچنے کا جنت میں جانے کا پوری آسانی اور یہاں کی دینداری سے ہو تو دین ہے ہر حال میں اللہ کے حکموں پر چلنا اور پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا یہ دین ہے یہ ہماری زندگی میں ہماری اولادوں میں مارکیٹ میں رہنے والے مردوں میں عورتوں میں اور زمین پر بچنے والے ایک ایک انسان نہ آئے اس لیے کہا عورتیں تو گھروں میں محنت کرے مرد باہر محنت کرے ہر ایک گھر میں اللہ کا پیارا مبارک دین کیسے زندہ ہو اس کے لیے پورن نہ ہو کرنے والے اللہ ہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو خالی بس دیکھی بس میں غیر یہ غیر لوگ ہیں آ پوری بس ایمان میں داخل ہو کر ایمان کی محنت کے لیے نکل جاتے رائے خدا میں تو اللہ کا دین دنیا میں کتنا چمکتا کبھی ریل دیکھی تو آپ ایک کورن پر پوری دنیا میں اللہ نے کھڑبلی مچا دی نتیجے کی ذمہ داری نہیں ہے محنت کی ذمہ داری ہدایت اللہ چاہتی کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کریں گے ہم محنت کے مقلد ہیں تو پہلے اپنی نیت کرنا کہ میں میری امام کی تکمیل کے لیے بیٹھی میں میری ہدایت کے لیے میں میری صلاح کے لیے ہاں مجھے دین پر چلنا جائے ایک موقع اللہ نے دیا پہلے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہمارا رب اللہ ہے ابا مخلوق ہے بیٹا مخلوق ہیں بھائی مخلوق ہیں شوہر مخلوق ہیں خالق اللہ ہیں مالک اللہ ہیں رازق اللہ ہیں اللہ ہمیشہ سے ہیں اللہ ہمیشہ باقی رہے گا ہمیں بول بدلنا کہ ہاتھ سے جو کیا وہ اللہ ہی نے کیا ہے کسی نے کچھ نہیں کیا حال میں جو کر رہے ہیں اللہ کر رہے ہیں اور خیر مت اللہ کرے گا ایمان بنانا تعلق اللہ سے جوڑنا پھیلے ہوئے جو بھی نقشے ہیں یہ ہر ایک کے لیے امتحان ہے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے یہ بندی یہ بندہ اس میں رہ کے کیا کرتا ہے کس کو ڈر مانتا ہے ہر زمانے میں ہر نبی نے اللہ کی پہچان کروائی کہ اللہ کو پہچانا ہم نے سب کو پہچانا اللہ کو نہیں پہچانا ابا کو پہچانا شوہر کو پہچانا بھائی کو پہچانا کھیتی دکان کو پہچانا ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا ہر زمانے میں ہر نبی نے اللہ کی پہچان کروائی کہ اللہ کون اس کو سمجھو اتنے بڑے ہیں عزت کے دینے میں ذلت کے دینے میں کامیابی کے دینے میں ناکام کرنے میں موت حیات میں اللہ کتنے بڑے ہیں اس کی بڑائی دل میں بسانے کی محنت ہے ہاں لوگ کہتے اللہ بڑے کتنے بڑے فرمایا اللہ دینے میں اتنے بڑے کہ دادا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ انتقال کر گئے دنیا میں جتنے زندہ ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب ایک سب میں کھڑے ہو جائیں اور جتنا ذہنوں میں ہو اتنا اللہ سے مانگیں اور جتنا مانگا ہے اس سے لکھوں کروڑوں گنا ایک ایک کو اللہ دے دیں بھی کہتے ہیں اللہ کے خزانے میں اتنا کم نہیں ہوگا ایک آدمی دریا میں منگلی ڈالے تو نکالیں گے تو پتلا کم ہوگا لیکن اللہ کے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا اللہ دینے میں اتنے بڑے وہ بڑے دل میں بسانے اس کی یہ دعوت ہے اس کی یہ محنت ہے اس کے لیے مذاکرے ہیں اس کے لیے کہنا ہے اس کے لیے سننا ہے کہ ہم نے آزاد نہیں ہے اللہ نے دی دیکھنا نبی نے سکھایا کہ یہ دیکھو یہ مت دیکھو نکاح تو ابلیس کے تیروں میں سے زہریلا تیر کرتا ہے زہریلا تیر تیر لگا آدمی زخمی بھی ہوتا ہے اور وہ زہر اندر اثر کرتا ہے یہی آنکھوں سے اپنے اماں کو اپنے ابا کو پیار سے دیکھو مقبول اچھا لیکن آدمی یہی آنکھوں سے پاگل کو دیکھے تو گناہ بنتا ہے شر بنتی ہے گمرائی بنتی ہے ناجائز کام بنتی ہے جہاز میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے اختیار دیا تھوڑا یہ آنکھوں سے دین بنانا ہے کہ بے دینی نیکی یا بدی ہدایت یا گمرائی جنت یا جہنم تھوڑا اختیار اللہ نے کو دیا ہے ہم سوچیں کیا بنتا ہماری زبان بھی اللہ نے بولوا نبی نے سکھایا فرمایا یہ امت جالی ضرور اختیار کرے گی اللہ کی نظروں سے گر گی گھر گھر میں گالیاں ہیں ماں بیٹی کو گالی دے کر کام بتا رہی ارے باپ بیٹے کو گالی دے کر نماز کی چہرہ جا نماز کے لے جا تو ماں باپ نے راستے تو گناہ اور گمراہی کے اختیار کیے ہیں اور چاہتے ہدایت میرے کیسے ملے گی تو گناہوں کے راستے سے ہدایت نہیں آتی ہاں، ہمیں ماحول بنانے کی ذمہ داری تھی جب آدمی جھوٹ بولتا ہے منہ سے بدبو آتی ہے بڑی سے مائلو دور بھاگ جاتے ہیں تو جھوٹ میں تو بدبو ہے اور سچائی میں خوشبو ہے جھوٹ بولنے میں ہمیں ناکامی دکھے اور سچ بولنے میں ہمیں کامیابی دکھے اللہ کے احکام کے پورا ہونے میں ہمیں خوشیاں محسوس ہو اللہ کے احکام کے ٹوٹنے میں ہمیں غمی محسوس ہو سمجھو ہم ٹھیک چل رہے ہیں اسی کا نام ہدایت ہے محنت سے ماحول کی کرنا شیخ عبدال رحمۃ اللہ کی ماں گھر کی تعلیم کو پابندی سے نبھاتی ہے ماحول بنتا تھا بچہ اثر لیتا تھا ماں سمجھا رہی بیٹے کو ایک باپ کا فیصلہ کرو کہ زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولنا مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا ساری برائیاں ہوگی لیکن جھوٹ نہیں ہوگا مسلمان دین سیکھنے کے لیے جماعت جا رہی تھی ان کے سارے بچے کو بھیجا راستے میں ڈاکو نے چوروں نے سارا کافلا لوٹ لیا لوٹے لے لوٹ گئے بچے کو بھی لوٹا اب سردار کو رہے تیرے پاس کیا ہے کیا دیکھو میری امی نے میرے کرتے کی آستین میں چالیس اشرفیاں سی کے رکھی کیا ایک اشرفی پانچ تولہ سونا ہے کھول دی سردار کے سامنے سردار بڑا مروب ہوا بڑا متاثر ہوا کیسا بولا بچہ ہے تھوڑی دیر جھوٹ بول کے چھپا دیتا یہ سفر میں کام آ جاتی <coughs> بچے نے فرمایا بھلا وہ مسلمان جو جھوٹ بولے مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا ایک واؤ تاری ہوا وہی تلوار چھوڑی جس کا مال لوٹا سب کو واپس کیا اور شیر عبد القادر جیلا نے رحمۃ اللہ اتحاد یہ سارے مڑی بن گئے ایک بڑی ماں کی بچت کے اثرات تھے یہ گھر کی تعلیم کی برکتیں تھی آج جس کو مجھے تعلیم ہو رہی اب میں تعلیم نہیں کری میرا نقصان مرد کہتے ہیں میں تعلیم نہیں کرا میرا اس نے ارے بھائی تیرا نقصان تو ہے تیری ماسک میں پندرہ بیس پچیس تیس پندرہ پینتیس چالیس آدمی ہیں ان سب میں نافرمانی اور گماریاں کیوں آ صرف اتنا کہنا گھر میں تعلیم شروع ہوتی ہے نا تو یہ جناتی اثرات ہیں شیطانی اثرات ہیں میلے اثرات ہیں گندے اثرات ہیں نافرمانی کے اسباب ہے یہ سب اللہ اٹھا کے پھینک دے ہاں گھر کا تعلیم شروع ہوئی نا محلے کے سارے بڑی سے مکان کو گھیر کر آسمان تک ان کے ہکے لگ جاتی ہے سارے فرشتوں سے لگ جاتے ہیں تم گواہ رہی ہو یہ جتنے مرد عورتیں بچے بچیاں تعلیم میں بیٹھے تھے ان سب کی میں نے مفرت کر دی ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل لگا وہ گواہ رہی ہو یہ تعلیم ہے تعلیم میں بیٹھنے والے مرد عورتیں بچے بچیاں آسمان والوں کی نگاہ میں ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کی نگاہ میں آسمان کے ستارے اچھا جا رہا کہ جتنے گھروں میں بجلی کی سوراخ ہیں یہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے بند کرو لیکن ہمارے یہاں کے نہیں بولتی گھر میں تعلیم شروع ہوئی یہ اعمال کے نفے سامنے آئیں گے کیونکہ فضائی کی تعلیم میں ایمان میں طاقت آتی ہے ایمان میں قوت پہنچتی ہے کہ آدمی عمل کا نفع سامنے لے کر دنیا میں چلتا ایمان ہے احتساب نہیں ہے آج منع ہونے والی چیزوں کے تو کتنے مذاکرے ہو رہے ہیں ماں بیٹے کو باپ بیٹے کو دادا پوتے کو نانا نواسی کو کھولتے جو منع ہونے والی جو چھوٹنے والی لیکن باقی رہنے والے آفت میں جو ایمان و ہماری چلیں گے اس کے چرچے نہیں ہیں اس کے مذاکرے نہیں ہیں اس لیے کہنے سننے کہنے سننے کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے بتاؤ کیسے ماحول بنے گا وزق کی کا تن پر مومنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بات کہنا سننا ایمان والوں کو فائدہ دیتا چھوڑ دیا ہم نے کیسے ماحول بنے گا ہم ذمہ دار ہیں میں جہاں تک زندہ رہوں ایک فیصلہ کرنا میری ذات میں میرے اللہ کا حکم ماں قبر میں آرام کرے گی بچے پر جو محنت ہوئی ہے تو بچے کی نمازیں بچے کے روزے بچے کا حج بچے کی زکاتیں ان کی خیر خاری ان کی دینداری یہ سارا دفعہ اللہ ماں کی قبر پہنچائیں گے اور بچے کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی تھوڑی محنت بہت بڑی کمائی ایک میدان ہے دعوت کا ہاں بچہ اچھا، چھ سال کا ہے انہیں آزاد سکھاؤ بیٹا ہم مسلمان ہیں کیسے جینا سات سال کا ہے نماز کی دعوت کو بہتر میں بھی پڑھے تم بھی پڑھو دادی دادا بھی کہتے نانی نانا کہتے محلے کے لوگ پوچھتے کہ بچے سات سال کا کیوں نماز نہیں پڑھا کہو نماز پڑھے بچے کے کان میں پچاسوں مرتبہ ایمان کی اور نماز کی دعوت پہنچتی تھی آج نہیں پہنچتی اس لیے ماں کی نماز کے لالے پڑے ہیں محنت کی ذمہ دار ہے اگر بچہ دیندار ہے یہ قرآن حدیث سامنے رکھے گا قرآن میں تو یوں پروایا ماں اور باپ کے سامنے تو اف بھی نہیں کہنا ان سے ان کی بات نہیں کہنا ان سے آگے نہیں چلنا ان سے جلدی نہیں بیٹھنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہیں اور باپ جنت کا دروازہ ہیں ماں باپ کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے ماں باپ کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے ماں باپ کے سامنے پیار سے دیکھنا کا مقبول اس کا سواب پھر بچہ ماں باپ کا گلا نہیں پہنچے گا ماں باپ کو گالیاں نہیں دے گا ماں باپ کی تحقیق تو ہی نہیں کرے گا اس میں ماں باپ کی آنکھوں کا سارا بن جائے گا ایک موقع دیا ہے دنیا کھیتی ہے آخر کی جو بولیں گے وہ کاٹنا ہے بیٹی فاطمہ دھوکے میں نظر نہ ہے یہ مجھے عمل قبر میں کا مائیں گے فاطمہ اللہ کا انتقال ہوا ایک صحابی قبر پہ کھڑے ہو گئے وہ قبر تو یہ پتہ ہے تیرے اندر کون آئے گی دو جہاں کے سردار کی بیٹی حسن حسین رضی اللہ کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار تیرے اندر آنے والی ہیں اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر کرنا غیر کی آواز آئی کان کھول کے سن لو یہاں کوئی حسب نصب نہیں چلتی یا عمل چلتی جیسے عمل ویسے یہ قبر یہ تو جنت کے بابوں میں سے باپ یا جہنم کے گھروں میں سے ہے اچھے عمل لے کے گئے منتہا نظر تک قبر کھول دی جاتی ہیں قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھولی گی جنت کی ہوا خوشبو پہنچائی جاتی اور گدے بچھائے جاتے اور کہہ دیا جاتا اللہ کے سیوا تو میں کوئی اٹھائے گا نہیں سور پھوکنے تک سوتے رہو ساری نیند قبر میں ہمیں پوری کرنی ہم آئے دنیا میں دیکھنے کے لیے تھکنے کے لیے اور وہاں قبر میں نیند پوری کرنا ہے کرم کروں جو قبر سامنے بھیج اعلان کریں وہ قبر والو او وہ سکی والو او تنہی والو کیا حال ہے تمہارا کیا خبر ہے تمہاری کوئی جواب نہیں ہمارا حال تو یہ ہے تمہارے بال تمہارا مال تقسیم ہو گیا تمہاری اولادیں یتیم ہو گئی تمہارے جوڑوں نے دوسرے نکاح کر لیے یہ ہماری خبریں ہیں کچھ اپنی تو کہو کوئی جواب نہیں ساتھی سے فرمایا کمیر اگر ان قبر والوں کو قبروں سے نکل کر بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ لوگ نکل کر کچھ بول سکتے تو سب سے پہلے یہ بات کہتے کہ بہترین توشا تقوا ہے پرہیز گاری جی حرام کردہ چیزوں سے بچنا صرف فرمایا قبر عمل کا صندوق ہے جو لے کے جائیں گے وہ نکلے گا سورج نکلتا ہے اعلان کرتا ہوا جو بھی نئے کام کرنا ہو کر لو آج کا دن عمر میں کبھی نہیں آئے گا فریش سے اعلان کرتے ہو نیکی کے کرنے والے خبری لے آگے بڑھ ندی برائیوں کے کرنے والے بس کر رک جا اپنی ہلاکت کا سامان کرتا نہ کرنا فریش سے اعلان کرتا ہے اللہ جس نے خرچ کیا ہے اس کے مال کو بڑھا دے جس نے روک کے رکھا ہے اس کے مال کو برباد کر دے تو یہ جان یہ مال یہ وقت یہ صلاحیت یہ ہر ایک کے پاس امانت ہے مومن کی جان مال کو تو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے ہمارا کہنا ہی خیانت ہے اس کا سودا ہو چکا ہے تو ہمیں ایک فکر کرنی سانس آتے جاتے وہاں تک چیزیں نہیں زمین پر بیٹھے ہیں موت آتی زمین اوپر آئے گی منو مٹی ہوارے ہو جائیں گے ایک سجدہ کرنے کے ایک سبحان اللہ پڑھنے کے ایک نیکی کمانے کے گے ایمان بنے گا تو ایمان والے مرد ایمان والی خاتون یہ حالات سے متاثر نہیں ہوگی یہ تو حالات تو مخلوق ہیں خالق اللہ ہیں اللہ کے خزانے سے حالات آئے ہیں اللہ کے خزانے سے ہٹیں گے ان حالات میں مجھے کیا کرنا وہ فکر کریں گے ہر ایک آدمی جو بھی جس رنگ کے حالات ہیں یہ مخلوق ہے یہ فرمایا مدین پاک میں بخار آیا اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں جاؤں جاؤ کوبا میں جاؤ دین کے مجھے کوبا میں تین کلو میٹر دور تھا اس زمانے میں آج تو بالکل جڑ گیا ہے مدینے سے کچھ ہمت کر کے پہنچ گئے اچھے ارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخار نے ہماری کمریں توڑ رہی ہیں کہا دیکھو بخار ایک میاد لے کر آیا ہے ایک وقت مقرر لے کر آیا ہے یہ اپنے وقت پر چلا جائے گا اگر کہو ابھی دعا کو ابھی چلا جائے لیکن آپ صبر کر لو گے گناہ دھل جائیں گے درجات بلند ہو جائیں گے مفرت ہو جائے گی دعا کر دوں کہ نہ ہم صبر کر لیں گے ہمارے گناہ دھل جائیں گے ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے ہماری مفرت ہو جائے گی ہم تو صبر کر لیں گے صبر کرنا طبروں کا کام ہے تو صبر کر دے تو میرا آئے صبر ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے بندی بندہ اپنے رب کو ساتھ میں دیتا ہے ان اللہ صابرین ہے قرآن صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے تو محنت کے ذریعے ایک ماحول دیا تھا ایمان کی شدت کے شاخیں ہیں ایک شاخ صبر بھی ہے ہاں تو ایمان بنے گا تو ایمان والی خاتون حالات میں متاثر نہیں فوراً حاضر کی نماز پڑھ کے کہہ دے گی اللہ پہلی صدی میں آندھی آئی آپ نے کہا دیکھو ایسے موقع پر نماز پڑھو صدقہ کرو دعائیں مانگو صدقہ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے اپنے بیماروں کا علاج بھی صدقے سے کرو جب کوئی بیماریاں پہلے مہاجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے کہیں کہ اللہ تیرے خزانے سے بیماریاں تم نے بھیجی ہیں لا محدود شفا اور صحت کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہم سے بیماریاں برداشت نہیں ہوتی اللہ تو شفا کے بدلتے ہیں انہیں کیا مشکل رات کو دن میں بدلنا دن کو رات میں بدلنا ہم اللہ سے کہیں چاند پر گرہن آیا تو مت کے سبق سکھایا نماز پڑھو صبر صدقہ کرو دعا ہے کوئی بچہ نکال کر گیا نماز پڑھی اور کہا ہم نے وہ کیا جو اللہ نے حکم کیا بس کہیں ان کی صبر سلاد نماز پڑھو صبر کرو اللہ سے مدد چاہو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رحمان بیمار ہو گئے ان کی بیوی نے مسلح بچا دیا یا ہوش مانگے آپ دو فرشتے میرے پاس آئے مجھے کہا چلو الحاکمین کے بارگاہ میں پیشی ہیں تیسرا فرشتہ کہہ رہا ٹھہرو ٹھہرو ایک مہینہ اللہ نے زندگی میں مری ایک صاحب پیٹ کے بل پاس اسے پیٹ میں درد ہے جی ہاں تو وہ نماز پر نماز میں شفا ہے یہ امت کا کلمہ نماز بن گئے سارے مسئلے بن جائیں گے نماز کو سیکھنا ہے دین میں نماز کا وہ مقام جیسے انسان کے جسم میں سر ہاتھ پیر نہیں چلے گا لیکن سر بغیر کا چلا جسم میں سر ضروری جس کا مذہب میں نماز نماز کو سیکھنا کلمے والے کن ہم نماز پڑھیں گے جو اللہ کے کھیتیوں سے دکانوں سے بندوں سے سروس سے ملک مال سے پال سکتے ہیں میں نماز کی پابندی اہتمام کروں اللہ مجھے پالیں گے کل میں اٹھائی ہزار والا شوق یہ نماز پڑھنے پر کیا ملے گا ایمان تو ہے احتساب نہیں ہے میں لکھا ہے نماز کو وقت پر پڑھنا تین کروڑ تینتیس لاکھ چون ہزار چار سو بتیس درجے وہ نماز کا مقام اللہ بڑھا دیتا ہے ہاں اللہ فرمانے پیارے نبی جی امت پر پانچ کی نماز فرض کی ہیں وقت پر جو بھی پابندی اہتمام کریں گے میری ذمہ داری اللہ کہہ ہیں میری ذمہ داری سے جنت میں داخل دیں پابندی اہتمام نہ کرے کوئی ذمہ داری نہیں وہ بڑی ذمہ ہو جاتی ہے تو کر کے ماحول دیا کرنا یہ فضل کی تعلیم زندہ ہو یہ عمل کے نکے آئیں گے پھر آدمی کی زبان ایران دوران میں نہیں جائے گی فضول بکواس میں نہیں جائے گی آدمی پیر سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا یہ زبان سے پھسل جاتا ہے ایک بات بھی غلط کہہ دیتا ہے ذرا لوگ ہنس پڑے مذاق ہو جائیں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں جہنم میں اتنا دور پھینکا جاتا ہے جتنا یہ زمین آسمان دوری میں ہے جتنا مشرق مغرب کا فاصلہ دور ہے اتنا دور یہ زبانوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں پھینک دیا جاتا ایمان والی خاتون زمین کے جس ٹکڑے پر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ پڑھتی ہیں یہ سب ہر کرتا ہے دوسرے کھیتیاں تصویر کرتی کھیتی والے کو سوا ملتا اور دوسرے پہاڑ کو اعلان کر کے پوچھتا ہے کوئی ذکر کرنے والے گزرے ہیں یہ فخر کرتا ایک درخت دوسرے درخت کو پوچھتا ہے اعلان کر کے کوئی ہیں ذکر کرنے والے کوئی فخر کرتا ہے یہاں پہ گزرے ہیں قیامت میں زبان پر مول پا دی جائے گی اور تالے لگ جائیں گے اور بدل کے آزاد بولیں گے زمین کے ذرات دوائی دیں گے ہم نے کہا نیکی کی کہاں گناہ کی تو زبان کا کام تو چلنا ہے صحیح کے لیے اس کا کنٹرول کرنا ہاں واہ واہ پانچ چیزیں نامہ اعمال کھلنے کی ترازم میں کتنی زیادہ وزنی سبحان اللہ حمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وہ بچہ جو مر جائے ماں باپ اس پر صبر کرے کسی بچے کا انتقال ہوتا ہے ملک تو موت سے اللہ پوچھتی ہے بندے کے ذکر کو لے لیا اسکر سے لے لیا کچھ کہا اللہ تیری حمد کی انا انا للہ و انجور پڑھا اللہ حمد نے ان کے نام اعمال میں ایک محل تیار کرو جس کا نام رکھو بیت الحمد پوری دنیا اس کی تعریف کرے اچھا محل تیار کرو <coughs> ایمان والے سبحان اللہ حمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ وہ پڑھے نا تو سونے چاندی کی اینٹوں سے جنت کی محل تیار ہوتی ہے جنت کی محل آؤ پار دکھائی دیتی ہے ایک ایک محل میں ستّر ہزار کمرے اور ایک ایک کمرے میں ستر ہزار دروازے اور ایک ایک دروازے پر ستر ہزار فرشتے مرحبا تشریف لائیے تشریف لائیے سلام ہی سلام کوئی بکواس ہے ادویات نہیں ہوتی دودھ کی نہریں شہد کی نہریں شراب وقور پاکیزہ شراب کی نہریں جامع کوشل کی نہریں انسانوں کے اشاروں پر چلے گی تو جنت میں جتنے جتنے محل تیار کرنے ہیں اللہ پاک نے زبان میں دے دی لو یہاں ایک پلوٹ نہیں خرید سکتے پلوٹے سالوں سے تو اینٹیں نہیں لا سکتے سیمنٹ نہیں لا سکتے مہمان نہیں لا سکتے مزدور نہیں لا سکتے اتنی جنجاٹ اور جمیلے ایک مکان بنا ہے اور پھر بھی بڑھتی کا ایک وہ سونے کی چاندی کی اور جوڑنے کے لیے مشکل جو دس ہزار روپیہ تولہ نہیں ملتا اس سے جوڑی جائے گی اور کے باہر کو جانے بیٹھے بیٹھے دیکھ لو ایمان والوں کے ایمان کے خطرے نہ ہوتے اللہ ان کے ایمان کو اتنی دنیا دے دیتے ان کی چھتیں چاندی کی کر دیتے ان کے دروازے سونے کے بنا دیتے لیکن ایمان والوں کے مسئلے کھڑے ہاں ایمان والے سبحان اللہ پڑھیں جنت میں کودا تیار کریں شان کے اعتبار سے اللہ رہے اتنا بڑھاتے ہیں یوں کے سائے کے نیچے سے ساروں تیزی میں گھوڑے دوڑے اس کا سایہ ختم نہیں اس کی جڑیں چادی کی اس کی شاخیں سونے کی اس کے پھل مٹکوں سے بڑے بڑے پھل بیٹھے بیٹھے لیتے لیتے کھڑے کھڑے ارادہ کرو اور ٹہنیاں کئی بائیں انسان توڑ توڑ کے کھا دے گا <coughs> یہ زبان پچھڑے کی بکواس میں فضول میں ایران قرآن میں لائنی میں نافرمانی میں ان کا کام تو چلنا ہے صحیح چلے اس کا کنٹرول ہمیں کرنے کی ذمہ داری ہاں بے شمار سے دوسرے بڑے کہتے ہیں صبح شام یہ تصویرات کو جی لگا کر دھیان سے چکلے کی طرح بیٹھ کے سے پڑھنا ہاں صبح شام روزانہ پڑھتے پڑھتے پڑھ رہے ہوں یا پڑھتے پڑھتے مر رہے ہوں پورا قرآن دیکھو تیسرے کرنے سے بھرا ہوا ہے اللہ نے دیجیے آسانی زندگی تو دیکھو یہ سب کیوں روٹی کے رکمے چبانے میں حساب کیا تو ایک رکمہ چبانے میں آدمی دیر بار اللہ پڑ سکتا ہے چالیس سال ہو گئے روٹی اس لیے نہیں کھائی کہ وقت اس میں ضائع ہو جاتا لو سب تو بھاگے ہو جا رہا ایک کہتے ہیں پچاس آئے تو نقصان ایک روپ میں چبانے میں لگتا ہے اور ہماری کہاں جا رہی تیسرا کلمہ یہ ضرور شریف ہو ہو اس کے دشوار میں پھر ایک بار پڑھو دس رحمتیں دس نیکیاں دس جنت تو دس درجے بلند فوراً فروغ بدروِ پاک کو قبر حسن میں لے جا کر مسجد پاک میں نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں فلاں کی بیٹی فلانی نے یا فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ پر درود دے جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر میں حیات زندہ ہیں آپ دعا کرتے ہیں مومن کی نیکیاں قیامت میں کم ہوگی ہم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے برابر پرچہ نکال کر میزان میں رکھیں گے نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا وہ آدمی کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی صورت اور سیرت کتنی اچھی ہیں آپ کون ہیں فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں یہ درست دنیا میں تو نے پڑھا تھا نا تیری مصیبت پیدا کر دیا ہے بڑے بڑے ہالوں میں یہ درست کام آئے گا ہاں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے یعنی میری صلاح و سلام پر درود و سلاد بھیجتے ہیں اے مومنوں آپ بھی بھیجو یعنی مومن مردوں سے مومن عورتوں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ درود تو میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو بتاؤ کتنا کرنا زبان تو چل رہی لیکن ہمیں فکر کرنا یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے مجھ سلام علیہ السلام پر وہی بھیجی اے موسا اگر دنیا میں میری حمد نہ ہو آسمان سے کترا پانی کا نہ ٹپتا ہوں زمین سے ایک دانہ بھی نہ اگاؤں بہت سی باتیں کہی پھر پوچھا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے چاہتے ہو میں تم سے اور زیادہ نزدیک ہو جاؤں جس طرح آنکھ کی روشنی آپ سے قریب ہے زبان کے بول زبان سے لگے ہوئے دل میں جو خطرات دل سے قریب ہیں اس سے زیادہ نزدیک ہو جاؤں چاہتے ہو اس کے اللہ ضرور چاہتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو اور زیادہ قریب ہو جاؤ گے یہ ہمارے پاس جمعہ کے دن سو بار درود پڑھ لیا قیامت میں ایسی روشنی ساری مخلوق پر پاک دو سب کے لیے کافی ہو جائے دینا چاہتی ہیں لینے والے ہو دینے والا حرام سے دیا ہے ہاں جمعہ کے دن اصل کی نماز پڑھ کر ایمان والوں نے اٹھنے سے پہلے اہتی بار اللہ محمد اللہ امی والا علیہ وسلم تسلیمہ پڑھا فرما اسی سال کے گناہ معاف اور اسی سال کی عبادت کے ثواب اس کے نام عمل میں لکھا جاتا ہے اللہ یہ ضرور پاکی روزانہ پابندی ہمیں کرنی صبح شام کو اور ایک تصویر استفار کی آدمی قدم قدم پر گنہ گا رہے ہیں اور گناہ معاف کرنے کے لیے استفار کیا گیا بندہ بندے گنہگار تو ہیں بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرے جس بستی میں استفاق کرنے والے مرد عورتیں ہوں گی اللہ ان کی برکت سے وہ بستی کے عذاب کو ٹال دیں گے وہ بستی میں اللہ عذاب نہیں دیجیے گا جو آدمی استفاق میں لگی اللہ انہیں ہر دم سے چھٹکارا دیں گی ہر تنگوں سے نکالیں گے ایسے روزی ملے گی جہاں سے بہم و گمان نہیں ہے وہاں سے اللہ اس کی روزی کا انتظام کریں گے اتفاق میں اللہ نے کرتی ہاں ہاں یہاں کلمہ ہے درود پاک ہے استفار ہے یہ ہماری روٹی میں جائے اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے دو بیٹھے ہیں تیسرا اللہ میں دیکھتا ہے دس بیٹھے ہیں گیارہواں اللہ میں دیکھتا ہے ہماری باتوں کو سنتا ہے اور میں کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کے کالے پیر کو اللہ دیکھتے ہیں اس کے چلنے کی آواز میں جو آہٹ ہے اس کو بھی اللہ سنتا ہے وہ دھیان یہ بندوں کو گناہوں سے روک دے گا آج وہ دھیان نہیں اصل ذکر دو آدمی جس کام میں بھی ہو جس حال میں بھی ہو جس موقع پر ہو اللہ کے حکم کا دھیان رکھیے حکم ٹوٹا ہی برباد ہو جائے گی حکم کے ٹوٹنے میں ناکامی ہے حکم پورا ہوا اللہ آباد کریں گی ہر میں اللہ کا حکم پورا ہو یہ اصل ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا کلام ہے یہ تو ہدایت کی کتاب ہے انسانوں کی زندگی گزارنے کے قانون کی کتاب ہے تم میں بہتر ہو قرآن سیکھے سکھاوے قرآن کی ایک آیت سیکھنا سو رقط نفل سے بہتر ہیں علم کا ایک باپ سیکھنا ہزار رقط نفل نماز سے بہتر ہے ہاں شروع دن میں سین پڑھو سارے دن کی ضرورت اللہ پوری کر دیتے ہیں ایک بار باپ سین کے پڑھنے میں دس قرآن پاک کا سو اللہ دے دیتے تو قرآن پاک کا دل ہے دل ہاں زمین آسمان کے بنانے سے پہلے ایک ہزار سال پہلے سین کو اللہ سے خود پڑھ دیتا کوئی نزا کی حالت میں یاسین شریف پڑھو اللہ آسان کر دیں گے کوئی راستہ بھول گیا جانور کھو گیا کھانا کم ہو گیا پڑھ بلو سب کے لیے نفا نفا نفا عورت کے بچہ پیدا ہونے میں دشواری ہو رہی ڈھوڑی یاسین پڑھو اللہ آسان کر دیں گے ہاں ہاں میرا یہ چاہتا ہے یاسین تو میرے ہر امتی کے میں ہوں اس کو ارد یاد کریں سونے سے پہلے ایمان والوں نے ملک تبارک پڑ لیا عذاب قبر سے نجات اور جہنم کے ہاتھ سے چھٹکارا مسئلے حل یہ جگہ گی کہ اللہ ان کی بخشش کر یا مجھے قرآن سے مٹا دے اللہ شفا قبول کرے گا سور واقعہ پڑھنے والوں کے گھر میں کبھی فاقے کے نہیں آ سکتے آئے تو سوسی پر کے مسلمان سو جائیں نا تو فرشتہ پوری رات مقرر پورے گھر کی چوکے داری حمد شہید کو اللہ اللہ پر کے مسلمان سویا کہ موت کے سوا کوئی چیز بنا نقصان نہیں پہنچا سکتا کسی رات میں دس آیتوں کی تلاش کر لی وہ رات کی گفٹے سے مسلمان نکل گیا حمد شریف اللہ پڑھ لو دس ہو گئی دو منٹ تین منٹ میں نہیں اللہ دینا چاہتے ہیں کوئی لینے والے کمی ہے کثر دینے والوں کی دیتے ہاں اس کے ساتھ مصنوع دعاؤں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ خود کو سبق سکھایا یہ پڑھو قدم قدم پر یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو پڑھنا پڑھنا بچا تاکہ اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی سورج نکلا پڑھو الحمد للہ یومن یومنا تمام تعریف اللہ تیرے گئی آج کے دن میرے گناہوں کے سبب زمین پھاڑ کے تو دسائے نہیں ورنہ میرے گناہ آپ اتنے ہیں آئینہ دیکھا اللہ مانتا سنتا ہلکی اللہ چہرہ خوبصورت بنا دل بھی اچھا کر دیا کھانا کھا چکے ہم دلی اللہ کمانا صفانہ اور جالانا اس میں اللہ تعریف تو تیری ہے کھلایا پلایا مسلمان بنایا اللہ کا دھیان آپ نہیں کر سکتے آج وہ دھیان نہیں ہے اس لیے سارے گناہ ہو رہے ہیں دھیان لانے کے لیے تصویرات ہے قرآن کی تلاس ہے مسلم دعا ہے ہمیں روزانہ معاملات میں لانا معلومات تو خوب ہے لیکن معاملات میں نہیں ہاں سیدھے فاطمہ کو سونے سے پہلے کیا بتایا جی، سونے سے پہلے تینتیس بار سبحان اللہ تیس بار الحمد للہ چوتیس مرتبہ اللہ کو پڑھنا سارے دن کی تھاک اتر جائے گی اور یہ غلاموں سے بانگیوں سے بہتر ہے گلاب کو بیچیں گے باغیوں کو بیچیں گے اور بدل کے اتنے منہ کو دیں گے ہم لوگ تو یہ کرنا ہے یہ پتا ہے اس کے مسئلے اللہ حل کریں گے مسلمان وہ جن کے ہاتھ پہ جن کی زبان پہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے تکلیف میں ہو کے رہنا اور راحت میں لوگوں کو پہنچانا تکلیف ہم اٹھائیں گے راحت لوگوں کو دیں گے خدا کی قسم وہ مومن نہیں جن کی شرارتوں سے ان کے پڑوسی مطمئن نہ ہو خدا کی قسم وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی کو کرے قسم کھا کھا کر پڑوسی کا حق بتایا اور اتنا حق بتایا کہ گمان بن گیا ایسا نہ ہو انہیں رکشے کا مالک بنا کے چھوڑ لے گیا پڑوسی کا اتنا حق بتایا تھا ہاں۔ شوہر سر کے تاج ہیں شوہر کی رضا تو اللہ کی رضا ہے شوہر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی وہ عورتیں جنت پہ جائے گی احتمام سے نماز پہ روزے گزر کی اور اپنے شوہر کو راضی کریں اللہ کے نبی گاہ میں جا رہے ہیں عورتوں کو بیان دیا معراج میں جاتے جاتے عورتوں کو خوب سے جاننے میں جاتے دیکھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کا کیا کر سکتے عورتیں لانتان زیادہ کرتی ہیں شوہر کی ناشکریاں زیادہ کرتی ہیں احسان فراموش ہیں شوہر نے ایک حد تک راحت دے دی لیکن تھوڑی تکلیف یا رنجیش پہنچ گئی تو زبان سے بات نکلتی ہے مجھے تو اس گھر میں کبھی چین نہیں ملا بعد اس سے میں مجھے گھرے میں کبھی چین نہیں ملا جناب بولی ہوں میں تارا کیسے لو کہ تم صدقہ کرو وہ تو سخی اور کی تھی چادر بچھائی گئی ہاتھ کی چوڑیاں گلے کے <coughs> گلے کے ہاتھ پیر کے پاجے اتنا دیا اتنا دیا پوری چادر سونے چاندی کی زویرا سے گئی ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کے لیے ہم دیں گے نا تو اللہ اس کی پرورش کریں گے بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے پہاڑوں کی شکل میں کرنو من ہمیں واپس کیا جائے اللہ نہیں ہوتا اللہ اگاتے ہاں قیام اعلان ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب لوگ کھڑے بیٹھا ایک رکما کھلایا اللہ کے لیے یا گھونس پانی کا پلایا اللہ کے لیے یا پرانا کپڑا کیا ہے ان کا ہاتھ پکڑو اور جہنم سے نکالو جن پر پہنچا دو کئی غریبوں کی جان پہچان خوب رکھو ان کے پاس بڑی دولت ہے اللہ ڈائریکٹ ان سے بات کریں گے یہ دولت ہے ابھی دکھتا نہیں کرنا اللہ کے لیے فلاح پلا کے نہ بدلا چاہیں نہ شکریہ چاہیں نہ دعا چاہیں اس کا بدلہ اللہ سے دیں گے یہ کی اعلان دی اس لیے فرمایا اخلاص والوں کے لیے خوشحالیاں ہو یہ تو ہدایت کے چراغ ہیں ان کے بڑے بڑے فتنے اللہ دور کر دیتا ہے اللہ کے لیے کریں گے تو خزانے ہیں اور مخلوق کے لیے یہ تو کنگال کیا دے گی ابھی چھوٹے بڑے کام اللہ کے ہو یہ صفتیں شادی عورتوں میں تھی سب سے پہلی شہادت دیکھو ایک عورت کی ملتی ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان پر جان دے دی اسلام سے نہیں ہٹی دنیا کی سب کے بات بکائی دیکھو ایمان ایمان کی محنت کے لیے جان دے دیں گے لیکن ایمان کو اور عمل کو نہیں چھوڑیں گے خلصہ رضی اللہ تعالیٰ نے جوان بیٹوں کو ابھارا اللہ کی بات سمجھائی چاروں جوان بیٹے اللہ کے لیے قبول ہو گئے ماں شکر ادا کرے شکر ایسا میری محنت ٹھکانے لگ گئی یہ محنت یہ مائیں تھی بہنوں بھی کرو ہم کو ترغیب دینی اور فکر دلانی دیکھو ہماری فکر نہ کرنا ہم تک چٹنی روٹی کھا لیں گے سارے لباس میں رہ لیں گے سارے مکان میں دن کاٹیں گے جاؤ تم خدا کا دین لے کر دنیا میں پھیلو نبی کا طریقہ گھر گھر میں زندہ اس کی محنت کرو ہمارا رب اللہ ہے تم جاؤ چار مہینے اللہ ہماری مدد کرے گی قرآن میں تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں اور تمہارے قدموں کو دشمن کے مقابلے میں جماؤں یہ اللہ کے والے ہیں تو جو ماں اپنے بیٹے کو اور جو بھی اپنے شوہر کو جو بہن اپنے بھائی کو رائے خدا میں نکالنے میں مڑی نہ مڑی یہ تو گھر کی چار دیواری میں صبر رہیں گے سارا کام صاف کمائیں گی اور رائے خدا میں ٹھوکر کھائیں گے مرد اور اللہ کے دین کی نسبت پر قربانی دیں گے تو انہیں قربانی کا اور آپ گھر میں صبر کر دیے اور گھر کی چار دیواروں کو شواب اللہ مانگ دے تھوڑے میں بہت دینے والا ہے دینے والے چاہیے جو بھی معین و مددگار کریں گے سب اللہ پورے پورا ثواب دیں گے ان کے ثواب میں کمی نہیں ہے تو اللہ کے راہ میں ایک روپیہ خرچ کریں گے ایک دن پچاس کروڑ اللہ کی بینک میں جماؤں گے اس میں تمہارا حصہ ہے دعوت دیتے دیتے اللہ کو پیارے ہو گئے ایک موتی کا میل خزانے سے دیں گے دنیا سے سو گنی جنت کا وعدہ اور پچیس لاکھ ہوئے دیں گے ان میں اللہ آپ کو سردار بنا دیں گے بہت دینے کا وعدہ ہے کہتا اُس کے اٹھانے کا نفع اگر کھولا جامے تو یہ زمین آسمان کے بیچ میں جگہ کہاں جو سماوے اتنا بڑا نفع اللہ پاک نے پردے غیر میں چھپایا ہے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے ہاتھوں میں جبائی کروڑوں خرب روپے کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا کی ہمیں پتہ نہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے محنت ہو رہی ہے ہم اللہ عورتیں بھی جا رہی ہیں مرد بھی جا رہے ہیں اللہ کا احسان ہے گزرے کی عورتیں دو دو مہینے اپنے محرموں کو لے کر ملکوں میں ہوائی جہازوں میں اور کیسے کیسوں کی دعوت پہنچی اللہ نے ان کو سبوں بنایا ممبئی کی عورتیں چار مہینے رائے خدا میں اپنے شوہر کو لے کر پہنچی امریکہ جیسے ملکوں میں اللہ نے کتنوں کو ایمان دیا عورتوں کے ہاتھ کتنے ایمان لائی عورتوں کے ہاتھ مرد کتنے ایمان لائے وہ سب بن گئی وہ تو تھوڑی محنت پہ زندگیاں دے دیتے ہیں اور ملکوں میں اللہ پاک انہیں پہنچا دیتے ہیں اللہ نے بنا ہیں ایک موقع دیا ہے اللہ نے ایک محنت ہیں ہے مر بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں لیکن عورتیں چاہے لاؤ میں بھی ہر سال چار مہینے جاؤں ہر مہینے دس دن دوں اور روزانہ آٹھ دن پہ عورتوں کے لیے تو بہت آسانی اللہ نے کر دی ہے کہ تین مہینے میں ایک مرتبہ صرف تین دن بتائے گا سال میں ایک مرتبہ دس دن بتائے گا تین سال میں اگر چلنا چاہتی ہیں تو تین سال میں ایک مرتبہ چالیس دن اور وہ بھی کتے پر مرتبہ چاہیے تین دن <coughs> مسورات جا کے آتی ہیں کئی کئی مہینے اس کے اثرات ہوتے ہیں اشراق کی پابندی چاک کی پابندی عوابین کی پابندی کئی کئی لائن کے اعتبار سے سلاد توبہ سلاد و سلاد التسبی کیا کہنا ہے اور تجدید کی نماز تو ابھی تک کئی کئی مہینوں سے جائے نہیں ہوتی یعنی عورتوں میں بہت زیادہ <laughs> آپ پہلی صدی میں دیکھو مرد بہت ہی مرد پھر گئے مرتد بن گئے لیکن یہ کوئی ایک عورت نہیں ملے گی آپ کو مرتد بنی ہے اللہ نے عورتوں کو پابندی دی ہے لیے آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم نکلے آئے خدا میں تو اپنے مرحوم محروم کو تیار کر کے تین دن کے لیے آپ مشورے میں شاء اللہ روانہ کریں گے لیکن مردوں کے لیے تو چار مہینے جتنے بھی گھر میں بالی مرد ہیں ان سب کے چار مہینے رہے خدا میں باری باری لگیں اس کے لیے آپ ترتیب دو ہمت کرو کہ انشاءاللہ شاء اللہ ہمارے گھر والوں کو ایک ایک کو اللہ کے راستے میں گھر میں پانچ مردیں ایک جائیں گے چار گھر میں رہیں گے اللہ کے راستے کی دعا نبیوں جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے قبول کریں گے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی عورتوں کی دعا بنی اسرائیل کی عورتوں کی جو دعا قبول ہوتی ہے ایسے اللہ قبول کرتی ہے اللہ نے کام کیا ہے اور کرنے سے ہوتا ہے اس لیے